پھر ہنین کا میدان آیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال مت عطا کیا کئی ہزار چالیس ہزار بکریاں تھی چھ ہزار قیدی تھے اللہ کی شان دیکھیے ان قیدیوں میں نبی علیہ اسلام کی بہن سیما بھی آئی چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک صحابی آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے صاحب کی بہن ہوں ان سے ملنا چاہتی ہوں نبی علیہ السلام سن کر حیران ہوئے میں تو عبداللہ کا ایک بیٹا میری بہن تو کوئی نہیں کون ہے جو کہتی ہے میں بہن ہوں پھر آپ نے فرمایا اچھا اسے آنے دو شیما اس وقت بہت عمر رسیدہ ہو چکی تھی وہ آئی اور کہنے لگی کہ دیکھیں میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں آپ کی پرورش حلیمہ سعدیہ نے کی اور میں آپ کو گود میں لے کے اس وقت لوری دیا کرتی تھی ربنا اب کے لمدا اللہ میرے محمد کو ہمارے محمد کو سلامت رکھنا باقی رکھنا میں تو لوریاں دیا کرتی تھی پھر علیمہ نے دکھائی کہ دیکھو فلاں جگہ کے اوپر جب آپ کے نئے نئے دانت آئے تھے آپ نے کاٹا بھی تھا اور میرے نشان پڑ گیا تھا نبی علیہ السلاط اسلام کو یاد آ گیا آپ نے فرمایا ہاں واقعی بچپن میں ایسا ہوا تھا تم میری بہن ہو پھر نبی علیہ السلاط اسلام نے اس کو چادر بچھا کر اوپر بچھایا پوچھا میرے پاس رہنا چاہتی ہو آپ کی کفالت میں کروں گا جانا چاہتی ہو تو نان نپکا دے کر بھیج دوں گا پھر نبی علیہ السلام نے اسے بہت سارا نان نپکا بھی دیا وہ کہنے لگی میرے قبیلہ کے لوگ کہیں گے خدا دادوں ہو کے آ گئی باقیوں کا خیال نہ رکھا نبی علیہ السلام نے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی آزاد فرما دیا دنیا کو بتا دیا دیکھو بہن کو اس طرح عزتوں سے روانہ کیا کرتے ہیں مگر شیما نے یہ بات کہی میرے بھائی میں جب گود میں لے کر بیٹھتی تھی کہا کرتی تھی ربنا اب قلنا محمدا اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا میں آپ کی عزتوں کی دعائیں مانگتی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو اتنی عزتیں دیں گے کہ میں بھی قیدی بن کر آپ کے ہاتھوں میں یہاں پہنچ جاؤں گی